الرحیم ساتویں باب میں آخری فکرا اللہ شرملہ تھا لکھا ہے وہ اچھے ایک فکرا ہے لیکن اس کی کچھ تشریف چاہیے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میں نماز کیوں پڑھوں دوسرا کہتا ہے کہ روزے کی پابندی کیوں اور اللہ اگر آزاد چھوڑ دیتا اور یہ جو اللہ کے اپنے حقوق ہیں خاص طور پہ ان میں رعایت مل جاتی تو ساری دنیا ٹھیک چلتی اور یہ اعتراض یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی زمانے میں شیعہ عالم دین کے اور سیدنا احمد رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں لوگوں کو منع کیا کہ وہ حدیثیں زیادہ نہ لکھیں اور انہوں نے فرمایا تم یہ ڈر ہے کہ تم لوگ اگر احادیث زیادہ لکھنے لگ جاؤ گے تو قرآن میں بھی گڑبڑ کر دو گے کوئی اٹھے گا کہے گا کہ حصہ قرآن کا ہے کوئی کہے گا کہ حدیث کا ہے ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے تو اس نے سرکار کی شاید ان کا لقب تھا انہوں نے اس روایت کو لیا اور یہ ہمارے یہاں موجود ہے اور وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا جنت الوقی میں ہی ان کی تدفین ہوئی انہوں نے کہا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ حدیث لکھنے سے منع نہ کرتے تو جتنی بھی احادیث لکھی جاتی وہ براہ راست صحابی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی بات کو لکھ دیتا اور جب معاملہ یوں ہو جاتا تو ایک صحیح بخاری نہیں جتنی بھی احادیث لکھی جاتی یہ متواتر اور مسلسل ہوتی تو نتیجہ یہ کہ یہ جو آئمہ کا آپس کا اختلافات اختلافات ہیں یہ پیدا نہ ہوتے تو اس لیے دین میں جو ایک ہی مسئلے کے مختلف حل ہیں یہ جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے اس کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے اور وہ شخص نہ ہوتا تو سب ٹھیک اس کا جواب ابن رجب ہمبلی نے اور ان ہمبلیوں نے اپنے طبقات میں اور بخاری کی شرح میں دیا ہے اور انہوں نے نکام تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ احادیث لکھنا شروع کر دیتے اور جتنی احادیث ہوتی ہیں سب اتھینٹک ہوتی ہیں اور ڈائریکٹلی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن یہ بتاؤ کہ ایک ہی حدیث پر انسانوں کی عقل اور قوت فہم اور اس سے استعمال کرنا اور اس سے نتائج کو نکالنے کا جو فرق ہے یہ کیسے دور ہوتا ہے ہی کی امام مالک کچھ سمجھے ہیں امام ابودیفا کچھ سمجھے ہیں کوئی کچھ سمجھا ہے کا اللہ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ فرق مٹ جاتا تو اختلاف عقل کا استمبا کا فہم کا تو پھر بھی باقی رہتا تو پھر کیا کر لیتے اب اس کا کوئی جواب نہیں مثلا آپ دیکھیں حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے اور پھر وہ اسے واپس لے لے تو کل کل یہود لے ہی کتے کی طرح ہے جس نے کہہ کر کے چاٹ لیا اب یہ حدیث جب آئمہ کے سامنے آئی تو بہت سے ایما نے فتویٰ دیا کہ تحفے کو واپس پھیر لینا واپس لے لینا حرام ہے کیونکہ اتنی بری تشبیہ ہے کہ کتے نے کہہ کی اور چاٹ کی یہی حدیث امام بولی پر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئی تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کہہ کر کے کتا چاٹ رہا ہے تو کیا کتے کے لیے بھی وہ کہہ حرام ہے تمہاری ہماری نفرت اپنی جگہ پہ لیکن کتا کسی شریعت کا مکلف تو نہیں ہے پابند تو نہیں ہے اور کتے پہ حلال حرام کی کیا تمیز ہے اور وہ اپنی قید کو خود ہی چاٹ لیتا ہے تو پھر کیا حرج ہے ہو جانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کوئی گفٹ دے اور واپس لے لے بری بات ہے مکرو کہہ سکتے ہو یہ نہ کہو کہ حرام یہ نہ کہو کہ بالکل ہی نہ جائے گا اس وجہ سے یہ کام ثابت ہوتا ہے اب یہ جو اختلاف ہے عقل کا سمجھ کا یہ کہاں جائے ایک ہی واقعہ ہے ایک ذہین آدمی اس سے کچھ اور استعمال کرتا ہے ایک عام آدمی اس سے اور کچھ اور استعمال کرتا ہے ایک ہی فکرہ کوئی کہتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے کوئی کچھ سمجھتا ہے تو یہ فہم کا جو اختلاف ہے یہ ختم نہیں ہوا کرتا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ ایک ہی مسئلے کا بد سے بدتر حل اور اچھے سے اچھا حل سارے ویئر موجود ہوتے ہیں اب حالات میں چوز کرنا ہے کہ اس کا کیا حل کرنا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا سوال ہے نا کہ اگر انسان کو اللہ نے آزادی دے دی ہوتی اپنے حقوق میں اللہ کے حقوق کیا ہیں اللہ تعالیٰ کا حق ہے روزہ رکھنا کہ لوگ اس کی عبادت کریں اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو کسی انسان کا حق تو ظاہر نہیں کرتا تو اللہ کا حق ضائع کرتا ہے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو خالص اللہ کا حق ضائع کرتا ہے ایک آدمی معاذ اللہ سرفر اللہ بدکاری کرتا ہے تو بدکاری خالص اللہ کا کرتا ہے لوگوں کا کچھ نہیں یہ سارے اللہ کے حقوق ہیں تو کہتے ہیں کہ آدمی کچھ سوال کرے اور کہے کہ اللہ ان حقوق کو چھوڑ دے کیا ہے اللہ کے لیے تو شاہ صاحب رحمت اللہ ہیں کہ یہ عبادت دیکھو انسان کی زندگی میں اس طرح پیوست کر دی گئی ہے جس طرح جانور گھاس چڑھتے ہیں اور جس طرح درندے گوشت کھاتے ہیں شیر اور دیگر چیتا وغیرہ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی شیر کو گھاس کھلاؤ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم کسی گائے کو گوشت کھلاؤ تو جس طرح ان کی فطرت پہ یہ چیز رکھ دی گئی کہ درندہ گوشت کھائے گا اور وہ جانور جو کہ جانور جن سے دودھ گوشت اور ہوتا ہے یہ لوگ چارہ کھائیں گے اسی طرح انسان کی فطرت میں اللہ نے طبیعت میں رکھ دی ہے عبادت انسان کو جب خوشی حاصل ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ایسی ملے جہاں جا کر شکریہ ادا کرے جہاں جا کر سب سجدے میں رکھ دے کہ اللہ تیری بڑی مہربانی انسان پر غم آتا ہے دکھ آتا ہے شدید اور اس موقع پہ اس کی نفسیات خود تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ذات ہونی چاہیے جہاں پر جا کر وہ شکوا کرے کہ اللہ یہ چیز کیا ہو گئی ہے یا یہ کہ صبر کرے اور صبر کی ذات چاہے کہ میں نے اس کام میں صبر کیا اور خدا اس کو شفقت سے کہے اللہ میں صلابہ مرما ایسے لوگ جو صبر کرتے ہیں ہماری طرف سے ان پہ بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ہماری محبتیں ان کے ساتھ زندگی میں چلتی ہیں وہ کہتے ہیں اسی طرح جیسے شیر کے لیے گوشت اور گائے کے لیے گھاس تمہارے لیے عبادت اور تم یہ کہو کہ انسان کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو پھر دیکھو یہ اتنا بڑا خلل واقع ہو جائے گا کہ جس طرح شہر کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چلتی ہیں اگر ملکہ کو درمیان میں سے ہٹا دیا جائے تو شہر کی ساری مکھیاں بتر بتر ہو جائیں گی ہم نے جو اس بات اس کی مرتبہ کچھ تفصیل سے عرض کی تھی اس کا خلاصہ یہ کہ اب اس سال امریکہ نے اپنے بجٹ میں شہد کی مکھیوں کے لیے کئی ملین ڈالر رکھے اور انہوں نے اگر آپ جائیں گے انٹرنیٹ پہ تو ان کا بجٹ پڑھیں آپ اور اس میں شہد کی مکھیوں کے لیے انہوں نے کہا کی لیے کہ امریکہ میں پچھلے چند سالوں سے شہد پیدا نہیں ہو رہا اور بہت بری طرح نقصان ہو رہا ہے اور باہر سے شہد پڑ رہا جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم میں کہا ہے نا اللہ تعالیٰ اوہار اور تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف رہی تھی اور اللہ نے کہا کہ دیکھ پھولوں میں سے اور یہ جو پھلدار چیزیں ہیں ان کے بھی پھولوں میں سے اپنے لیے چوس کے غذا کو پیدا کر اور اللہ نے بتایا کہ پھر جو راستے ہم نے تیرے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں ان راستوں پہ چلتی رہنا تو انہوں نے کہا ایسن نے کہ ہمیں ان کو انہوں کے قرآن سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن انہوں نے کہا کہ شاید کی مکھیاں کچھ راستے ان کے متعین ہیں ان پہ وہ چلتی ہیں اور جب یہ کمیونیکیشن کا نظام آیا اور سگنل بڑی تیزی سے سارے امریکہ میں پاس ہو رہے ہیں تو وہ راستے جو نیچرلی ان کے لیے مقرر کیے گئے تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے نتیجہ یہ کہ شاید کی مکھی آگے جا نہیں سکتی وہیں گرتی ہے مر جاتی تو شہر کی مکھیاں جب بننے لگی تو فرق پڑ گیا فرق پڑا تو انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ ایسے علاقے ڈھونڈو جس پہ اس انویسٹمنٹ کے بعد سگنل نہ گزرے اور نیچرلی شہر کی مکھی جس طرح جاتی ہے اسی طرح جاتی رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو کہا تھا کہ ہم نے شہر کی مکھیوں کے لیے راستے متعین کیے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم اس بات کو کہتے ہیں کہ اگر شہر کی مکھیاں فرض کر لو ان کی ملکہ مر جائے اور انہیں راستہ دکھانے والا کوئی نہ رہے تو جس طرح یہ برباد ہو جائیں گی اسی طرح اگر انسانی زندگی سے انداز کو اور اس کے حقوق کو نکال دیا جائے تو لوگ اسی طرح برباد ہو جائیں گے لوگ کسی کا حق نہیں پہچانیں گے لوگ جب اللہ ہی کو نہیں مانیں گے اور آخرت کو ہی نہیں مانیں گے تو دنیا میں جو ان کا جی چاہے گا کریں پھر آخری جملہ جس پہ بات پوری کرنی ہے یہ اس کا چیپٹر ہے اور اس آخری جملے میں شاہ صاحب شادی جو بات کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو حیوان جو ہوتا ہے جانور اس کو اللہ تعالیٰ علوم دیتے ہیں الہام کے ذریعے اور کبھی جبلت کے ذریعے انسان علم کو سیکھتا ہے اپنے سے یونیورسٹی جاتا ہے اسکول جاتا ہے مدرسے جاتا ہے ٹیچر کے پاس سیکھنے جاتا ہے لکڑی کے کام کے لیے جاتا ہے بال کاٹنے جاتا ہے جو کچھ وہ سیکھتا ہے اپنے جیسے انسانوں سے تربیت پا کر سیکھتا ہے اور حیوان جو ہوتا ہے اس کو اللہ علم دے دیتا ہے کبھی تو پہلی بات سے فرمائی کے الہام کے ذریعے جانور کو ضرورت نہیں ہوتی کہیں جا کے سیکھ شہد کی مکھی کو کون سکھاتا ہے الہام کے ذریعے حتیٰ کہ انسانوں میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں قدرت الہام کرتی ہے اور یہ سیکھتے ہیں بچہ ماں کے دودھ کو ہمیشہ چوستا ہے اسے کس نے سکھایا ہے کہ چوسنا ہے اور دور نہیں کرتا اسی طرح بچہ سردی کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے اے سی لگا ہوا پنکھا چل رہا ہو انسان گہری نیند سویا ہوا ہے اس کے وجود سکڑ جاتا ہے کہ کوئی اس پہ گرم چیز ماں دیکھتی ہے باپ دیکھتا ہے گرم کمبل کوئی چیز اس پہ ڈال دیتا ہے یہ سکڑنا جسم کو کس نے سکھایا ہے اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے انسان کی نیچر میں جو چیزیں آ گئیں اللہ اس کے سے بھی سکھاتا ہے اور جبلت سے بھی سکھاتا ہے یہ دونوں ذرائع بنتے ہیں جانوروں کے علم کو حصول کے لیے مچھلی کو بہت تیرنا سکھاتی ہے شیر کے بچے کو تین پاڑ کون سی جیسی تھوڑے دیتا ہے خود جبلت اس کی ایسی ہے کہ جس چیز کو دیکھنا ہے چیڑ کے جس چیز کو دیکھنا ہے تباہی جانی چپکی ہے اس کی فطرت میں یہی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شر ہے اور نبی اگر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ تم جب کو دیکھو تو اسے مار دو اس کی فطرت میں شر ہے خرابی اور اسی لیے فرمایا کہ سانپ کو جب دیکھو تو مار دینا چاہیے اب میں اگر کسی شخص نے سانپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی مادہ آ کے اندر مجھے کاٹ لے گی جب اسے اس لیے چھوڑ دیا کہ سانپ اپنا بدلہ لیا کرتا ہے اور کوئی سانپ آئے گا مجھے مار دے گا تو آپ نے کہا ہماری امت میں سے ہی ملا ان سب چیزوں کو مارنے کا حکم دیا اسی لیے ملک سے عائشہ رضی اللہ کے ہاں ایک بانس تھا لمبا اور بانس کے سرے پہ انہوں نے نیزے کی انگلی لگائی کسی نے پوچھا مومنی یہ کیوں رکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا سے چھپکلیاں مار دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے نشانے میں چھپکلی کو مار دے اللہ اسے سو نیکیاں دے گا اور جو دوسرے میں مار دے گا اسے ساٹھ نیکیاں ملیں گی یہ فطرت کی چیز ہے غالباً بائبل میں ایک بات آئی ہے غالب یا اس کا حوالہ کچھ اور اس سے یاد آتی ہے بات کہ انہوں نے لکھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور وہاں بھی آیا چیزیں بالکل قریب قریب کی ہیں لیکن بائبل میں جو تحریر اس کی وجہ سے بات چیزیں بدل گئی وغیرہ بہت سی چیزیں اس میں سچی حضرت یوسف علیہ صلاح و کا خواب آپ قرآن میں پڑھیں اور بائبل حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حالات میں کھول لیں پچانوے فیصد سے زیادہ خواب ملتا ہے جو کچھ وہاں ہے وہ یہاں یہاں ہے ہے وہاں نہیں اس میں تعلیم ہوئی نہیں تبدیلی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپکنی کی فطرت میں ایسا شر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ لگائی گئی تو اس میں پھونکے بات نہیں تھی تاکہ آگ بڑھ کے اور وہاں بائبل وغیرہ میں غالب نہیں آتا ہے کہ چڑیا پانی لے کے بار بار آتی تھی اور آگ پر پھینکتی تھی جانوروں نے اسے سمجھایا اور کہا ہماری کیا جان ہے ذرا سی تبشت میں لگ گئی تو مر جاؤ گی یہ کر کیا رہی ہو اتنی بڑی آگ یہ تمہاری چونچ کے پانی سے بجے گی بڑا کہا میں بھی جانتی ہوں آپ میری چونچ کے پانی سے نہیں بجتی لیکن مجھے پتا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دو گروہ بنائے گا ایک گروہ کو کو جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلانا چاہتے تھے اور ایک گروہ کو جو نہیں چاہتے تھے کہ ابراہیم آگ میں جلے تو میں چاہتی ہوں قیامت میں اللہ مجھے دوسرے گروہ میں رکھے کہ میں چاہتی تھی ابراہیم آگ میں نہ جلے بڑے کام کی بات اس نے کہی کہ آدمی ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں زندگی میں کس گروپ میں شامل ہوں اور آج موت آ جائے تو قیامت میں میں کس گروپ میں شامل ہوں گا ادھر کھڑے ہونا ہے یا ادھر کھڑے ہونا ہے اس لیے جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں یزید المومنین اور یزید فلاں اور یزید فلاں اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ صحابی بھی نہیں تھے اور ایسے غلط آدمی تھے معاذ اللہ اللہ ہم کہتے ہیں قیامت میں کس گروپ میں جانے کا ارادہ ہے جہاں یزید اس کی فوج کھڑی ہو یا جہاں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کدھر جانے کا ارادہ ہے سوچ سمجھ کے بعد اس لیے اللہ علوم کو فطرت کے ذریعے دیتا ہے فطرت میں شاید فطرت میں ہے شاید کی مکی اللہ نے کام میں اس کی طرف وہی کی اسی طرح جانور ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم ان کی پیٹ پر سوار ہو کر بیٹھ جاؤ اور اللہ نے کہا کہ یہ دیکھتے ہو تم ہمارے انعامات پہ غور کرو کچر ہیں گدے ہیں گھوڑے ہیں اونٹ ہیں یہ سب کی سب چیزیں ہم نے اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان کے تابع رہیں اللہ نے اونٹ کو سواری سکھا دی اور انسان کے تابع کر دیا اگر اونٹ کو خدا تابع نہ کرتا تو انسان کے پاس کون سی چیز تھی جو اونٹوں کو اپنا نوکر بنا لیتا اور اونٹ ایسے کرنے لگتا اونٹ اگر آگے سے جواب دینے لگے یا اس کی طبیعت میں یہ بات ہو کہ شیر کی طرح میں نے بھی لڑنا ہے تو کون اس کو قابو کر سکتا اسی طرح لاکھ کہ لوگوں نے غور نہیں کیا لڑکی کے لیے کئی فخر لکھا ان اونٹوں کو ہم نے کیسے پیدا کیا اس کی ایک چیز یہ ہوگی اب آخری سطح میں کہتے ہیں کہ مستوجبل انسانوں اور انسان کا معاملہ جانوروں سے مختلف ہے اللہ نے انسان کو علم دیا ہے کم و نظر چار چیزیں حضرت نے بتائیں یا تین چیزیں کہہ دیجیے کہ انسانی علم جو ہے یہ تین ذرائع سے انسان تک آتا ہے حضرت احمد اللہ کو لکھا ہے اس کے بالکل برعکس کر لیتے ہیں تکلیف سے علم آتا ہے تکلیف کس چیز کا نام ہے ہر آدمی میں براہ راست یہ قوت نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت سے استعمال کر سکے سیدھی سی بات ہر آدمی کی عقل ہر آدمی کا علم اتنا نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھے اور براہ راست اس کے علم کو اثر کر سکے مثلا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو حج کو جاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے سامان پورا کر کے جائے مختلف آہادی سے ان کا جملہ ہی کرتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں قرض لے لوں اپنے بھائی سے سے سے بھانجے چچا سے اور ان کو پتا ہے میرا کاروبار چل رہا ہے اور میں انہیں چیک بھی دے جاتا ہوں اور اس قرض سے میں حج کر رہا ہوں زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں اور واپس دے دوں گا یہ کیسا ہے یہ یہ, اس کی تجویز آئی ماں یہاں جان گئی تو بعض احمد نے کہا خبردار خط ان کر لے کے حج نہیں کرنا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر سے متعلق بڑی شدید چیزیں کہی ہیں نہیں ہوتی کچھ احمد نے کہا کر لو کوئی حرج نہیں جب تمہیں یقین ہے کہ قبضہ اتر جائے گا تو پھر کیا حرج ہے اب بات ایک ہی ہے کہ گھر والوں کو سامان دینا ہے اور گھر والوں کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے کے بعد تنگی میں مبتلا نہ ہو ایک قرض کو الاؤ کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا کہ دونوں آدمی احادیث سے یہ بات سمجھے حدیث میں آیا ہے کتابوں میں ایک آدمی نے آگے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ایسے کام کر حضور کرض صلی اللہ وسلم اتنا اتنا کپارا تھا اتنی پیسے یا کھجوریں اللہ تعالیٰ یہ حدیث مختلف آئمہ کے پاس جب پہنچی تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض روزے میں اگر ایسے ہو جائے تو تو کفارہ ہے نفل روزے میں ایسے ہو جائے تو کچھ کیونکہ رمضان کا واقعہ گوی تھا رحمۃ اللہ علیہ رمضان غیر رمضان سب برابر ہے بات روزے کی ہے ایک تیسرے آدمی نے اسی حدیث پہ امام نے بحث کی اور ان کا کی عمر اس وقت کتنی تھی بائیس پچیس سال یہ عمر تھی انہوں نے کہا ہاں، اس عمر میں چونکہ ہو سکتی ہے ایسی چیز اس لیے اور اگر بڑھاپے کی عمر میں تھا تو پھر معافی ہے اب حدیث ایک ہی ہے لیکن سوچنے کا انداز مختلف ہے تین چار پانچ سات دس آدمی کے پاس یہ حدیث گئی اور ہر ایک نے اپنے اپنے پہلو سے سوچا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر آدمی میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس منشا اور مراد تک پہنچے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو ہم اپنے سے زیادہ علم والے آدمی پر اعتماد کرتے ہیں کہ اگر جو کچھ آپ نے سمجھایا نا وہ ہمارے سمجھنے سے زیادہ اچھا اور ہم آپ کی مانتے ہیں بس اس کا نام تبلیغ اتنی سی بات اور کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے شابان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت نہیں کی ہم کہتے ہیں یہ دس صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ میں یہ کہتے ہیں کہ پندرہ شابان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نقل بھی پڑے قبرستان کی تشریف لی گئی عبادت بھی کی اور یہ بھی بتایا کہ اس رات لوگوں کی رزق کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور اس رات لوگوں کی زندگی کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے حدیث ضعیف ہے ساری ہم کہتے ہیں یہ ساری ضعیف احادیث کو ملا لے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصل ہے اس چیز کی بس ایک حادثہ ہو گیا خدا نہ حادثہ میں پانچ بندے آپ پارا سے گزرے ایک کہتا ہے گاڑی ٹوٹی ہوئی تھی دوسرے کہتا ہے دونوں گاڑیاں ٹوٹی تیسرا کہتا ہے آدمی بھی مر گیا تھا چوتھا کہتا ہے نہیں نہیں ایسے ہے یہ سارے لوگ جو اس کی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کوئی کہ یہ کہنے لے کہ پندرہ آدمی جو آئے اخارا سے اخارا میں حادثہ ہی نہیں ہوا یہ بات مانے جانے کے قابل حادثہ ضرور ہوا ہے اگر اس کی ڈیٹیلز میں فرق <clears throat> لیکن کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے یہ وہ چیز ہے کہ مختلف غریب احادیث جب مل جاتی ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے اگر اس کی ڈیٹیل آگے جانے کے کوئی صحابی رضی اللہ عنہ کچھ کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں لیکن اتنا تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس رات کو عبادت کے لیے بھی لوگوں کو فرمایا خود عبادت کر کے دکھا بھی دی تو یہ جو مختلف احادیث سے یہ آدمی ایک فتوے تک پہنچا ہے یہ ہے جو ان انسان سے اتحاد کرتا ہے دوسری چیز اور بڑھیا اور انسان وہی سے علم حاصل کرتا ہے وہی انبیاء علیہ السلام پیار کرتی ہے اس کے ذریعے اور کبھی کبھی وہی کا اطلاق الہام پر بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شخص کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے اور انسان اس کو کرتا ہے الہام مختلف صورتوں میں ہوتا ہے مثلا ایک آدمی ہے اس کو شدید ذہنی دباؤ پڑ جاتا ہے کہ گھر گھر گھر گھر نہیں آتا جو پاک دل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے جب گھر پہنچ جاتا ہے تو دو تین گھنٹے میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ آدمی کو سب بھول جاتا ہے کہ کیا وہ حالانکہ اگر وہ غور کرے تو کون سی چیز تھی جسے کھینچ کے لائی تھی کہ گھر چڑھ دل میں خام خا آتا ہے اس راستے سے نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا دوسری روڈ پہ پچیس میل دور سفر کر کے پھر پہنچتا ہے گھر اور شام کو پتا چلتا ہے روز, ساری روڈ ہی بلاک کر یار اللہ کا شکر ہے میں نہیں بند کرتا تو تمہیں کس نے گائڈ کیا تھا کہ دوسرا راستہ اختیار کرو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے بندوں کے دل میں وہ ڈال دیتا ہے چیز اسمان رضی اللہ یہاں جب بھی بچوں کی ولادت ہوتی تھی تو اپنے بچے کو جب وہ نلا دلا کے عورتیں تھی سنتے کئی بار کسی نے کہا میرے مومن آپ کیوں سنتے فرماتے تھے اس لیے کہ میری اولاد کی جو خوشبو ہے یہ میری روح میں رچ بس جاتی ہے اور جب میری اولاد کو بھی تکلیف پہنچے گی تو لا محالہ میری روح کو بھی تکلیف پہنچے گی میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگوں گی یہ وہ الہام جو ایسے آ ہے حضور صلی اللہ علیہ سیدنا حسن رضی اللہ سیدنا حسین رضی اللہ علیہ دونوں کو بلاتے تھے سونتے تھے انہیں اور ان کے لیے دعا مانگتے تھے ایک بار فرمایا اللہ میں دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں اے رب جو بھی حسین سے محبت رکھے تھے اس سے محبت کرتا ہوں بہت بڑی دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز کے لیے کی اور اس کا اثر یہاں تک پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو ایک ابن بات اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے داڑھی جو تھی اس پہ گرد و غبار تھا بڑے پریشان جگہ پھر رہے میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا برتن تھا اور زمین سے کوئی چیز اٹھاتے ہیں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر اس میں ڈال دیتے ہیں کی روایت میں بھی آ رہا ہے میں نے نے کہا اللہ کے رسول آپ آپ کو کیا ہو گیا ہے تمہیں پتا نہیں کربلا میں میرے نواسے کے ساتھ کیا میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا حسین کا خون جمع کر رہا ہوں شہادت کے بعد خون جم جاتا ہے نا فرمایا میں اس کا خون جمع کر رہا ہوں اور انہوں نے اپنے شاگردوں سے سو کے اٹھے تو کہا یہ لکھو آج کی تاریخ ان شاگردوں نے لکھ لی اور پھر جب خبر آئی ہے عراق سے تو انہوں نے کہا میں اس تاریخ لکھوا دی تھی کہ میں نے اسی دن یہ حادثہ دیکھا تھا تو اس طرح عالم ارواح تک پر اثر جا کر پہنچتا ہے اللہ کبھی کبھی اس طرح بھی علم انسان کو دیتا ہے اور آخری چیز شاہ صاحب رحمت اللہ نے فرمائی کہ علم کبھی کسب اور نظر سے حاصل ہوتا ہے یہ نظر و فکر سے جو علم حاصل ہوتا ہے یہاں رحمت اللہ علیہ نے یہ جو دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کسب یہ اپنے لغوی معنی میں نہیں ہے کسب کا لغت میں مانا ہے کہ آدمی کوئی کام کرے اس کا کسب کیا ہے رندا کا کسب کیا ہے مالی ہے سبزیاں بیچتا ہے اس کا کسب کیا ہے بال کاٹتا ہے یہ سارے کسب ہی ہیں نا مختلف ذاتوں میں جو تقسیم ہوئے ہوئے یہ وہ کسب نہیں ہے کیونکہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ انسان کثرت سے سیکھتا ہے تو بات تو ٹھیک ہے کثرت سے سیکھتا ہی ہے آدمی علم کا ایک ذریعہ لیکن یہاں پہ وہ کثر مرادی دوسرا رس لے آئے ہیں یہاں پہ نظر نظر کے ذریعے سیکھتا ہے نظر اور کثرت یہ جو میرزا اللہ جلال بڑی منطق کی مشہور کتابیں ہیں وہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ اصل میں خالص فلسفے کی بات ہے اکشر رضی اللہ علیہ ایک وقت میں حدیث بھی تصدیق بھی فقہ بھی فلسفہ بھی منطق بھی لغت بھی کیا کیا تصور بھی کیا کیا چیزیں پڑھے ہوئے تھے تو جب ان کا جی جاتا ہے جس علم جاتا ہے گھس جاتا ہے اس کی اللہ حجلہ اس کا بیان پڑھنا مشکل چیز ہے بہت دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے حضرت اور ایک ہے قصب و نظر قصب و نظر اور حدث میں فرق ہے کسب و نظر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی چار چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ چیز ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کے علم میں چلا جائے جس سے کچھ معلوم ہے پہلے سے بیکار بات ہے اور اصل میں پنکھا چل رہا ہے اب ایک بچہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں تحقیق کرتا ہوں پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا پھر وہ جا کے دیکھتا ہے بجلی آ رہی ہے یا نہیں پھر وہ دیکھتا ہے اس کا بٹن آن ہے یا آف ہے یہ بھی پنکھا چل رہا ہے تو تمہیں ضرورت کیا ہے بجلی کی چیک کرنے کی پنکھا چل رہا ہے چل رہا ہے بےکار دوسری قسم جو بالکل بےکار ہے کہ انسان ایسی چیز کے علم کے حصول کے لیے چل پڑے جو بالکل مجبور ہے اسے پتہ ہی نہیں مثلاً انسان یہ چاہے کہ وہ کھوج لگائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی چیز نہیں انسان کے پاس اللہ کی ذات کس چیز سے بنی معاذ اللہ لکڑی سے اللہ پتھر سے بنا ہے اللہ لکڑی سے بنا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نباتات ہے اللہ تعالیٰ کوئی ریت بھٹی سے اللہ تعالیٰ اس لائٹ سے جو نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کوئی سورس ہے ہی نہیں اللہ نے کہا نہیں حصہ کبھی صحیح لوگو اللہ ان میں سے کسی چیز ایسا نہیں ہے جو تم دیکھتے جو تمہاری سمجھ میں آتی یہ نور یہ لائٹ یہ ساری کی ساری لائٹ کسی چیز کی برنگ سے مادہ کے جلنے سے پیدا ہوتی ہے تب یہ لائٹ ہے سب سے بڑا سور سورج ہے اور سورج بھی گیس کے جلنے سے ٹکرانے سے پیدا ہوتا ہے حالانکہ اللہ کی ذات یہ نور نہیں ہے جو ہم دیکھتے یہ نور تو ساری مخلوق ہے تو دوسری قسم جس میں انسان کو دخل نہیں دینا چاہیے بالکل مجھول الحال تیسری قسم ہے جو انسان کے فلاسفہ کے نزدیک عقل ہے جس جس کا علم تصب و نظر جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تصب و نظر یہ ہے کہ کسی چیز کی مبادی آپ کو پتا ان مبادی سے مطلوب کی طرف سفر کرنا بس یہ پتا ہے کہ گدا کوئی چیز ہوتی ہے مرغا کوئی چیز ہوتی ہے یہ بھی پتا ہے کہ گدا جو ہوتا ہے جانور ہوتا ہے نتیجہ یہ کہ وہ اربوں انسانوں میں کبھی گدا تلاش نہیں کرے گا آ جائے گا جانوروں میں جانوروں میں آئے گا تو وہ اسے پتا ہے کہ چار ٹانگیں ہوتی ہیں گدے کی تمام وہ جانور جو رینگتے ہیں اور جو دو ٹانگوں والے ہیں مرغی مرغا اور مور اس طرح کی چیزیں سب کو چھوڑ کے ادھر چلا جائے گا اب یہ بھی پتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ اس کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے بولتا ہے چپ اور گونگا نہیں ہے جسے چونٹی ہے کہ اس کی آواز نہیں سن سکتے تو اب وہ جانوروں میں چوپاوں میں اس کو تلاش کرے گا جو بولتا یہ ساری انیشیل سٹیجز کے بعد آخر پہ وہ جو پہنچتا ہے نا یہ اس کا سارا پروسیس ایک جانے کا اور گدے سے جب وہ علم کو ترتیب دے کے واپس آتا ہے کہ کوئی پوچھے کہ گدا کسے کہتے ہیں تو کہتا ہے گدا ایک ایسے جانور کا نام ہے جو چھپایا ہوتا ہے اور اس میں اپنے اختیار سے حرکت کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور اس کی شکل پلان جانور گھوڑے سے ملتی جلتی ہے یہ ساری ڈیفینیشن جو کر رہا ہے تو مطلوب تک پہنچ کے واپسی کا اس نے اختیار کیا ہے نا یہ آنا اور جانا یہ دونوں سفر جو ہیں یہ فلاسفہ کے نزدیک کسب اور نظر کے آتی یہ ہے مرزا ملا جلال کی منصف اور فلسفہ اگر منصف اور فلسفہ نہ پڑا ہوا ہو تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی عبادت سمجھ میں نہیں آتی ہمارے متاثرین جو ہیں فلاسفہ ان کا مسلک تھوڑا سا اور ہے متاثرین آخری دور کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ مبادی انیشیل انیشیل اسٹیج سے انتہا کی طرف سفر کرنا یہ ہے سارے کا سارا فکر و نظر اسے کہتے ہیں واپسی کی سفر کو نہیں کہتے کیونکہ اس وقت تک انسان کو معلوم ہو چکا ہوتا ہے یہ تاریخ فلاسفہ نے کی بس سے ساتواں باب مکمل ہوا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان علم کو حاصل کرتا ہے کہ علم کی ترتیب ہے اور آٹھواں باپ انہوں نے شروع کیا ہے مجازات کہ مجازات کی چار بچے ہیں مجازات کیا چیز ہے مجاز اور مجاز دو لفظ نیم کی زبر کے ساتھ مجاز اور نیم کی پیش کے ساتھ مجاز میم کی زبر کے ساتھ جب مجاز آتا ہے تو اس مجاز کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کی بجائے دوسرا پہلو اختیار کر کبھی ہے حقیقت منتظر نظر واسطے مجاز اقبال کہتے ہیں نا تو مجاز میم کی زبر کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسی لیے اردو ادب کو جو آپ پڑھتے ہیں یا عربی ادب کو تو وہ کہتے ہیں کہ کلام میں مجاز کے لیے اگر کرینہ موجود ہو تو مجاز ہے اور کرینا موجود ہو تو کنایا مجاز دیکھیے ایک ہے کی پیش کے ساتھ مجاز اس مجاز کا مطلب ہے کہ کسی نے اجازت دی ہے علم میں اجازت دی تصویر میں اجازت دی اور اسی سے لفظ بنا ہے مجازات اور مجازات کا مطلب ہے باہمی تبادلہ جزا اور سزا کا انسان نے اچھا عمل کیا فرشتوں نے اس کے لیے دعا مانگی یہ مجازات ہو گئی دونوں کے درمیان جدھر سے عمل نے کیا انسان نے غلط عمل کیا اللہ کے فرشتوں نے معاذ اللہ لانت بھیجی یہ اس نے سے عمل کیا اور عمل کے نتیجے میں اس کی طرف جو رسپانس آیا یہ اس کے لیے لانت ہو گئی یہ ہے مجازات اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو بتاتے ہیں کہ چار چیزیں جن کی وجہ سے انسان کو اپنے اعمال کی جزا اور سزا بھگتنی پڑتی ہے آٹھواں باب ہے انشاءاللہ رمضان کے بعد شکریہ